السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں فضل احمد چشتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب بہت شکریہ ہاں۔ اچھا تو میں میں کس وقت بھیجوں گی آپ ہاں آپ میں کل جس وقت بھی بھیج دیں اچھا تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کاپی کروا دیں تو اس کا ہدیہ میں ہاں. ہاں ٹھیک ہے میں کروا دوں گا ہاں جی، ہاں جی۔ بات میں یہ کرنا جی۔ چاہتا تھا میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جو فرنگی تعلیم ہے نا یہ ہے سیکولر جو تعلیم فرنگی اور نظام فرنگی ہے نا وہ ہے سیکولر لا دین

خلاصہ تن میں صرف میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مفتی پروفیسر ڈاکٹر ان کی ترکیب آپس میں ہے یہ اس وجہ سے نہیں صحیح رہ سکتی کہ تعلیم جو فرنگی تعلیم ہے جس سے پروفیسر ڈاکٹر بنتا ہے وہ ہے لا دین اور ادھر ہے دین دین اور لا دین یہ تو نقیزیں ہیں اور نقیزوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا جی۔ زبان کا سیکھنا الحمد للہ جب کلچر نہ بنایا جائے اور زبان کو سیکھا جائے تو اس میں جو ہے انتظار ہو سکتا ہے لیکن جو نہیں ایک